دربار مصطفیٰ کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ مستعفی میں بھی مانگے مل لگا ہے بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں ان پر درود گردم ان پر سلام گردم ان پر درود گردم ان پر سلام گردم ان پر درود گردم ان پر سلام گردم ہر کوئی پڑھ رہا ہے ہر کوئی پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل لگا ہے بن مانگے مل لگا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربارے مصطفیٰ میں آنسو جو بغیر رگے گئے سب حال کہہ رگے گئے آنسو جو بغیر رگے گئے سب حال کہہ رگے گئے آنسو جو بغیر رگے گئے سب حال کہہ رگے گئے لب کون کھولتا ہے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا گھر گول بارے ملا گا گئے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ پہ غات رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ غات رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ غات رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے مصطفیٰ مست بن مانگے مل لا گا گئے بن مانگے گے مل لگا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں حق ان کو دے رہا گئے وہ سب کو دے رگے گئے حق ان کو دے رہا گئے وہ سب کو دے رگے گئے حق کو دے گئے وہ سب کو دے رہے گئے دینے کی انتگا گئے دینے کی انتگا گا گئے دربارے رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے مصطفیٰ میں بن مانگے ملا گا ہے بن مانگے ملا گا ہے دربار مصطفیٰ میں کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں آداب کا تقاضا جمبشن کو بدن میں آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدل میں آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدل میں دل بجد کر راگا ہے دل بجد کر راگا ہے دربار مصطفیٰ ہے مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے ملا گا ہے بن مانگے ملا گا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے ہے ایک بار کیا گیا ایک بار کیا گیا ہے دربار رحمت کا در ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ مل لا گا ہے مل ملا گا ہے دربار مستعفی میں کا در کو داغ ہے دربار مستعفی میں رحمت کا در کھولا لا گئے دربار مستعفی میں دربار مستعفی